تیسری سند سیدہ ام سلم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں اور اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو خواب میں وہ چیز دیکھتی ہے جو مرد دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پانی دیکھ لے تو غسل کرے میں نے کہا تو نے تو عورتوں کو رسوا کر دیا ہے بھلا کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے تو پھر عورت کا بچہ اس سے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے حدیث نمبر آٹھ سو اکاون مسند احمد